فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق قبلا تبدیل ہو گیا تھا تو یہ زجر آپ کو کیوں ہو رہی ہے اللہ فرما رہے حضرت اگر آپ ہر دلیل بھی دے دو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کے پیچھے یہ اس وقت منتظر ہوتی ہے جب نبی علیہ السلام کی مرضی تھی تو ابھی قبل تبدیل نہ ہوگئے تاکہ یہود اسلام قبول کر لے میں اللہ نے فرمایا آئے پیغمبر یہ یہود ضدی ہیں آپ ان کو سارے جہان کے دلائل بھی دکھا دو تو یہ آپ کا اتباع کبھی نہیں کریں گے خام خواہ آپ ان کی رعایت نہ کرو کچھ سمجھ آیا ہے نہیں آیا والا پیسہ والی عادت جو ہے بجر جو ہے یہ جمہور کی تعبیر پر ہم نے بنا تو دی لیکن منتبک نہیں ہو رہی منتبک ہوتی ہے اسی بات پر کہ اگر نبی علیہ السلام کی مرضی نہ ہوگی قبلہ تبدیل ہونے کی حضرت کا یہ خیال ہو کہ ابھی بیت المقدس کی بلا رہے ممکن ہے یہ یہودی مان لیں گے اللہ نے فرمایا حضرت یہ ضدی ہے یہ قبلے کے ساتھ بھی زد رکھتے ہیں آپ کے ساتھ بھی زد رکھتے ہیں آپ ان کو سارے جہان کے دکھا دو سنا دو پھر بھی یہ آپ کا اجتباع نہیں کریں گے آپ ان کی رعایت نہ کرو ان کو کھا کر میں نہ سمجھ کچھ مولانا فرماتے ہیں ورنہ آیت منتظر یہی ہوتی آگے دوسری زجر کیا ہے ما یہ دوسری نظر ہے یہ اور زیادہ واضح ہے نہیں ہے اگر آپ نبی علیہ السلام یہود کا یہود کی رعایت نہ کرتے تو اللہ پاک والے والی زجر نہ دینے نہ فرماتے آخر آپ کا یہی خیال تھا کہ قبلہ ابھی تبدیل نہ ہوئے قبلہ وہی رہے تاکہ یہود مان جائیں اللہ نے فرمایا خبردار آپ نے یہود کو کوئی رعایت نہیں کرنی یہود کے خیالات خاصہ کا آپ نے اتباع نہیں کرنا ورنہ آپ غالبین سے ہو جاؤ گے اگر آپ کا خیال ہوتا تو قبلہ تبدیل ہو جائے تو یہ زجر قطان قطان منتخب ہوتی نہیں ہے کوئی سمجھے یہ بات بھائی زجر کام زجر جو ہوتی ہے وہ ارادے کے خلاف ہوتی ہے یا موافق ہوتی ہے خلاف نہیں اگر آپ کا ارادہ کہ قبلہ تبدیل ہو جائے یہود کی رعایت نہ کی جائے تو یہ زجر پھر کیوں نہ لگے ظاہر آپ ابھی یہود کی رعایت کرنا چاہتے تھے کہ ممکن ہے وہ ایمان قبول کر میں تب تو اللہ نے یہ زجر دی ہے سمجھ آیا ہے مول کتنی دلیلیں ہیں کتنی دلیلیں ہیں پہلی دلیل وہ لغوی دلیل ہے تقلب والی دوسری پہلی والا یعنی والی تیسری والا یعنی والی یہ جو تین دلیلیں ہیں مولانا کی کہ ان حضرت کی مرضی کے خلاف قبلہ تبدیل ہوا ہے کرو مولانا بسم اللہ الرحمن حضرت پہلے والے نے آتا ہے تو اللہ ات ال کتابہ پر لکھا تھا عناد بن قبلہ کیا لکھا تھا اب لکھا ہے عناد بن نبی نہیں لکھا عناد بن نبی کہ ان کو قبلے کے ساتھ بھی ضد ہے اور خود نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہے ضد ہے اللہ دینا آتے نا کتاب وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب یار سونا ہو پہچانتے ہیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یار سونا ہو تو یہ کہاں جا رہا ہے نبی علیہ السلام سمجھ رہے ہو عام طور پر مشہور بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مقبل ماں بعد میں تو قبلے کی بات ہے زبردست اشکار ہے کہ ماں بعد میں نبی علیہ السلام کی حقانیت کی بات نہیں ہے اگر کی بات ہے تو پھر یہ کیسے مرجا بن گیا اس لیے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مرجا اس کا تحویل قبلہ ہے کیا ہے ہاں جانتے ہیں یہ مولوی جانتے ہیں انہوں نے تورات میں پڑھا ہوا ہے کہ نبی آخر اس کا قبلہ پہلے بیت المقدس ہوگا پھر تبدیل ہو کر کیا بنے گا بیت اللہ بنے گا ان کو پتا ہے کہ تحویل قبلہ والے مسئلے کو سن رہے ہو اور اگر پہلا قول لیا جائے تو اس کا مرجع نبی علیہ السلام کو بنایا جائے تو پھر بھی صحیح ہے مرجع نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں خاص طور پر تحویل قبلہ والے مسئلے کو کیونکہ نبی کو جانتے ہیں اس کی سمایت ہے صفات ان کی صفات کے ساتھ تو ان حضرت کی صفات میں سے ایک صفت یہ تحویل قبلا والی بھی ہے وہ لوگ جن کو دی ہے انہیں کتاب وہ پہچانتے ہیں اس نبی علیہ السلام کو یعنی حضرت کے تحویل والے مسئلے کو یا خود پہچانتے ہیں تحویل قبلہ والے مسئلے کو جس طرح سے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو کر ان کی صورت سے جی۔ جس طرح بیٹے کی صورت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے نبی کی صورت دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ نبی ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی سچ فرمایا اللہ پاک نے کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں میں اسی طرح اس پیغمبر کو بھی اس نے فرمایا مجھے اپنے بیٹے میں شک ہو سکتا ہے مجھے اپنے بیٹے میں ممکن ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو کسی اور سے گنا کرایا ہو اور یہ بیٹا پیدا ہوا ہو لیکن مجھے اس پیغمبر کے چہرے میں شک نہیں ہے سوراج کے اندر جو بھی صفات لکھی ہوئی ہیں سب سب اس پر منتقل ہے بیٹے میں شک ہو سکتا ہے پیغمبر میں شک نہیں ہو سکتا ہاں ان فریقن اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں ہم کو جانتے ہیں نبی کا ذکر ہے تحویر قبلے کا ذکر ہے جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں وہ ہم ظالمون اور وہ جانتے بھی ہیں الحق میں رب کا حضرت الحق پر کیا لکھا ہے جی یہ ضال ہو کر کچھ لکھا ہوا ہے یہ مجھ سے رہ گیا ہے فی ازغمیر وفیقول یار فون امر از قبیر جی امر قبلہ کی طرف جا رہا ہے تحویر قبلہ کو جانتے ہیں الحق من الحق کا و کلام خار جی کا ہے اس سے مراد مطلق حق نہیں ہے بلکہ یہ تحویل قبلے والا حق ہے حالانکہ یہ امر واقعی حالانکہ الحق کو مانا امر واقعی حالانکہ یہ امر واقعی ہو چکا ہے میرے ربے کا تیرے رب کی طرف سے تک نہ ہو تو من شک کرنے والوں سے حضرت یہ یہودی بڑے بےمان ہیں آج کل تم دیکھتے نہیں ہو کہ پروپگڈا کتنی کرتے ہیں کسی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کہ لوگوں کو اندھا کر دیتے ہیں اس زمانے میں بھی ان ظالموں نے پورے مدینے میں شور مچا دیا کہ دیکھو جی ندیوں کا قبلہ اس نے چھوڑ دیا تمام پیغمبروں کا قبلہ تھا اس کو چھوڑ دیا یہ کیا وہ کیا سمجھا نا کہ لوگوں کو شبوں میں ڈال دیا انہوں نے اللہ نے فرمایا یہ اللہ پاک کی طرف سے فلاں تکون نپت نہ ہو تم نہ کرنے شب کرنے والوں سے بل کل وجہ تم ہو اور واسطے ہر امت کے ایک قبلہ ہوتا ہے کلن کی تنوین جو ہے یہ عبد محبوب کے سمجھا والے کل امت لکھا ہے والے کل امت یہ حکمت تحویل لکھا ہے ہاں کل امت اور وقت ہر امت کے وجہ ایک قبلہ ہے وجہ قبلہ ہے کا والا ہو بلی وہ منہ کرنے والا ہے اس قبلے کی طرف عبادت میں وہ منہ کرنے والا ہے اس قبلے کی طرف عبادت میں سمجھا سی جب ہر امت کے لیے مستقل قبلہ تھا تو شرح محمدی بھی ایک مستقل دین ہے شرح محمدی بھی ایک مستقل دین ہے اس کا بھی ایک مستقل قبلہ ہے سمجھا نا جی سب سارے خیرات بس آگے نکلو تم ایک دوسرے سے شبکت کرو تم خیرات میں نیکیوں کے اندر شبکت کرو لکھا ہے اس بات کو چھوڑ دو اس بات کو اب چھوڑ دو اور آگے نکلو تم خیرات کے اندر اے نہ ماتا کون اس سے پہلے ایک لفظ لکھا ہے کیونکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ضرور سابقہ پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ضرور خابقہ پڑے گا اے نما تو کون تخریف ہے جہاں بھی گے تم لے آئے گا تمہیں اللہ پاک جمی ان سب کو اپنے اجلاس میں لے آئے گا تم سب کو اللہ پاک اپنے دل کا ہوا لکھ لو لکھ لو جا کے دیکھو اللہ کے نیچے لکھ لو اپنے اجلاس میں اپنے اجلاس میں لے آئے گا تمہیں اللہ پاک سب کو اللہ علت ہے اس لیے تو بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں وہ من ہے تو خرج تھا حضرت پہلے کر لو ترجمہ پھر ان شاء اللہ میں تکرار کا سوال کرتا ہوں اور جہاں بھی جاؤ آپ میں تو خرج کا مانا ہاں اس کا مانا مانا یہی ہے گھر سے نکلو سفر کرو جہاں بھی جاؤ سمجھا جی مدینے مکے جاؤ کہیں اور جاؤ تارک جاؤ تو بھوک جاؤ جہاں بھی جاؤ سفر کے حالت کا بیان ہے اور جہاں بھی جاؤ آپ تب پھیرو اپنے چہرے انور کو ترمت دے دے حرام سے ہو اور بے شک یہ ہو تو میر کا مرجا حکم عام قبلے کا حکم عام حکم ہے نا کہ گھر میں بھی اور سفر میں بھی گھر میں بھی اور دی یہ حکم عام لے کا البتہ حق ہے میرے رب کا اور تیرے رب کی طرف سے ہے اور نہیں اللہ پاک بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو وہ میں نے حیض و خارج تھا اور جہاں بھی جاؤ آپ اور جہاں بھی جاؤ آپ تو پھر وہ اپنے چہرے اندر کو طرف مزید حرام کے وہ ہے تم آپ تم اور جہاں بھی ہو وہ تم ہے تم اور جہاں بھی ہو وہ تم گھر میں یا سفر میں جہاں بھی ہو وہ تو تم اپنے منہ کو طرف اس مسجد حرام کے اشکال یہ ہے اس کا بڑا تکرار ہے پیچھے حضرت دیکھو پیچھے پیچھے سیقول صفا والے صفحے کے نیچے کھڑا ہے فبلے وجہ جہاں کا شک ورل اس کے بعد متصل کرا ہے سما کن تم فبلو دو دفعہ آ گیا نا پہلے اب پھر آ گیا بمن ہے تو خرچ تو فمل وجہ کا چھتر المدلام کتنی ہو گئے تین آگے ومن ہے تو خرچ تو فمل وجہ کا چھتر المسد الحرام کتنی ہو گئے چار وہ ہے کم تم فمل بجو گم چھترو کتنی ہو گئے پانچ مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے سمجھا یہ تو تکرار ہے کیا ہے سوال سمجھ آیا ہے اب جواب دو ہے پہلا جواب پہلا جواب یہ کہ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے کس کے لیے ہے کیونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا پورے مدینے میں شور تھا سمجھا یہودیوں بےمانوں نے شور اٹھایا ہوا تھا لوگوں کو و گمان ہو رہے تھے اس لیے اللہ نے بار بار یہ بات کہی ہے تاکہ مقرر ہو جائے کیا تقریر و تقریر تقریر و تقریر یہ تکرار جو ہے یہ تقریر اور پختگی کے لیے ہے کچھ سمجھ آیا یہ ایک جواب ہو گیا دوسرا جواب لگ رہا ہوں میری طرف دیکھو اوپر نیچے بالکل نہیں دیکھنا اوپر دیکھو سمجھو کے اندر منتقل کریں گے چل دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تاثیف نہیں تاثیف ہے فبلے بازار کا شطرال پہلا پہلا آیا فبلے بازار کا شطر حضرت کے حکم تھا کہ آپ اپنے چہرے اندر کہاں پھیرو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کے لیے ہے اور امت کے لیے تو اس کے بعد مختصر فرمایا ہے سنا تم اے امت ہو امت یو تمہارا بھی وہی حکم ہے جو تمہارے پیغمبر کا ہے پہلے حکم کس کے بارے میں آیا پیغمبر علیہ و تسلیم کے بارے میں پھر حکم کس کے بارے میں آیا امت کے بارے میں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کو ہے کیونکہ خطاب مفرد ہے سمجھے یہ بات اب شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ حکم جو ہے یہ حضر کے لیے ہے گھر میں ہے سفر کے لیے یہ حکم نہیں ہے تو آگے تیسرے نمبر پر فرمایا میں نے ہے تو خرچ کا لے جلد اچھا چھترل حضرت جس طرح گھر میں کعبے کی طرف منہ کرنا ہے من ہے تو خرچ جہاں بھی آپ گھر سے نکلو سفر کرو سفر کے اندر بھی منہ کہاں کرنا ہے کعبے کی طرف کرنا ہے کوئی سمجھ آیا ہے تیسری مت بچوں ذکر کیا گیا سفر کا حکم بیان ہو رہا ہے کس کا حکم بیان ہو رہا ہے سفر کا کہ سفر کے اندر بھی آپ نے کہاں منہ کرنا ہے کعبے کی طرف کس کی طرف کعبے کی طرف منہ کرنا ہے اس کے بعد شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ سفر کا حکم جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے تو فرمایا ہے سما کن تم فبل حکم چھکر ہُو اے امت کے انسانوں تمہارا بھی یہی حکومت ہے تم جب سفر میں جاؤ تو تم بھی کی کرو کیا کہہ رہا ہوں وہ پانچواں نمبر میں لے رہا ہو ہے سما کن تم فبلو بجو حکوم کہ اے امت کے لوگوں یہ سفر کا حکم جو میں نے ہے تو خرچ کا ہم نے تمہارے پیغمبر کو دیا ہے یہ صرف تمہارے پیغمبر کا نہیں بلکہ تمہارا بھی یہی ہے کہ تم بھی جب سفر میں جاؤ تو منہ کس طرف کرو کعبے کی طرف کرو کتنی ایسے میں نے بیان کر دی ہے چار اب درمیان میں جو ممن ہے تو تو وجہ چتر المسد المسجد الحرام آیا ہے یہ کیوں آ گیا یہ اس لیے تو ہے سنا تو تم سے جب امت کا حکم بیان ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام کا حکم کا کیا کیا گیا ہے اس طرح اب ایک آیت جو ہے میں ہے تو خرچتا والی چوتھی آیت بس وہ تاکید بنتی ہے باقی ساری آیتیں تاثیر پر بنتی ہے پہلی آیت کیوں آئی نبی علیہ السلام کے لیے دوسری آیت کیوں آئی امت کے لیے پھر شبہ ہوتا تھا کہ یہ گھر کا حکم ہے تو میں نے تو و خرچہ نبی علیہ السلام کے سفر کا حکم بیان کیا شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ حکم حضرت کے ساتھ مختص ہے تو ہے سنا کن تم کے اندر امت کے سفر کا مسئلہ بیان کیا اور امت کے سفر کا جب مسئلہ بیان کیا گیا تو پہلے میں نے ہے و خرچ سفر بندے میں جاتا ارادہ کیا گیا کہ جس طرح پیغمبر پر سفر کا حکم یہی ہے امت پر بھی سفر کا حکم یہی ہے تو اب تکرار نہ رہا اب کرو مانا اللہ یقون علیکم حجت یہ جواب راب تفصیلی ہے علت راب تفصیلی ہے کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے ہاشے پر لکھا ہوا ہے نا اور نیچے لکھ لو جواب رابے تفصیلی ہاشی پر تفصیلی لکھا ہوا ہے جواب والا عنوان بھی رہے چار جواب تھے تین گزارے اب یہ چوتھا جواب ہے کیا ابھی قلم چل رہے لفظ تین ہے اور قلم چل میں متر دیکھو پہلا جواب کیا آیا کل للہ ہے مشرے جواب کہ تمہارا کیا میری مرضی میں جو حکم دوں اجمالی اور حاکمانہ اس کے بعد کیا فرمایا وما القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم ہم نے قبلہ تبدیل کیا ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کتنے جواب آ گئے دو یہ دونوں جواب اجمالی اپنا اللہ ہو کر پہلا اجمالی ہے دوسرا جو ہے وہ بھی اجمالی ہے اچھا آگے آیا آگے ان الدین ات الکتاب اوپر انا الحق کو یہ تیسرا جواب اجمالی آیا سمجھ رہے ہو اجمالی کے لحاظ سے دوسرا ہے ویسے کیا ہے تیسرا ہے اب چوتھا جواب آ رہا ہے یہ دوسرے جواب کی چاہے تفصیل ہے ان الدین جالمون ان الحق حقوق کی کیا ہے تفصیل ہے یہ اس کی تفصیل ہے اور یہ چوتھا جواب ہے اللہ فرماتے ہیں اگر میں قبلہ تبدیل نہ کرتا تو یہی مولوی لڑتے کہتے تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی کا قبلہ تبدیل ہوگا اور اس کا قبلہ تبدیل کیوں نہیں ہوا وہ سمجھ رہے ہو یہ مولوی دو مخری پالیسی چل رہے ہیں قبلہ تبدیل ہوا ہے تو لڑ رہے ہیں اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو تب بھی لڑتے کہتے تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر آخر زمان کا قبلہ تبدیل ہوگا اب اس کا قبلہ تبدیل نہیں ہوا معلوم ہوا یہ پیغمبر نہیں ہے اس لیے میں نے تبدیل کر دیا تھا کہ مولویوں کو جھگڑنے کا موقع نہ ملے لے اللہ یقون سمجھ رہے ہو یہ لے اللہ جار مجرور کس کے متعلق ہے یہ ابھی جو گزرا ہے فغلو وجوہ حکم شکرا پرا حو فغلو بجو حکم یہ ابھی متصل پہلے کھڑا ہے ایک لاکھ پہلے فغلو بجو حکم دعم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیرو کیوں لے اللہ یقونا تاکہ نہ ہوئے واسطے لوگوں کے اوپر تمہارے حجا تم جھگڑنے کا موقع کیا جھگڑنے کا موقع نہ ہوئے بس حضرت یہاں وقف کرنا ہے کیونکہ یہ استثنا منقطع ہے اللہ دینا ظالم بہ آگے کیا کھڑا ہے الذین ظلموا منہم ہوں کے بعد کیا ہے بلا ساہ کھڑا ہے نہیں کھڑا اللہ من سزا اللہوں کو سمجھایا ہوں یاد ہے دیکھو جہاں بھی ایک ستنا آتی ہے وہاں ہوا کرتا ہے دیکھ رہے ہو نا پورے پرانے باپ کے اندر یہی طرح چل رہی ہے اب حافظوں کو بھی چاہیے لے اللہ یقون بہے سما کن تم بلو بجو کم شترو لے اللہ یقون اللہ سے علیہ کم یہاں کا فضر ہے الدین ظلموا منهم فلا تخشوهم ہوں وہ آگے لگ رہا ہے کچھ سمجھ لیے بات اللہ فرماتے ہیں قبلہ تبدیل ہو گیا اب مولویوں کو جھگڑنے کا موقع ختم ہو گیا مولویوں کا جھگڑنے کا موقع ختم ہو گیا لوگوں کے جھگڑنے کا موقع ختم ہو گیا کیونکہ جس طرح تورات میں لکھا تھا اسی طرح ہو گیا لیکن شکر ہوتا ہے یا اللہ وہ تو جھگڑ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی اللہ نے فرمایا یہ ضدی ہے یہ ہے یہ ضدی ہے یہ ہمیشہ جھگڑتے رہیں گے ان کا کام ہی جھگڑنا ہے تم ان کو خاطر میں نہ لاؤ ان سے نہ ڈرو بس مجھ سے ڈرو تم اللہ اللہ دینا مسئلہ مطلب سمجھ آیا ہے نا ایک مطلب مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان سے جو بالکل بے انصاف ہیں ان میں سے اجل مہان دین المعاندین وہ جو ضدی ہیں ان میں سے مزار صاحب والا ہے یہ ضدی لوگ ہیں یہ ان میں سے وہ تو اب بھی اعتراض کرتے ہیں وہ تو کریں گے وہ تو اب بھی اعتراض کریں گے وہ ظالم ہیں وہ ضدی ہیں وہ تو اب بھی اعتراض کریں گے وہ فلا تخشو ہم پس نہ ڈرو تم ان سے ان سے یعنی ان کے اعتراض ان سے ان کے اعتراض سے نہ ڈرو تم اور عربی میں لکھا ہے اے مک ہم فی قبلا اے بک فی ببلا ان کے جو اعتراضات ہیں تمہارے قبلے کے بارے میں ان سے تم بالکل نہ ڈرو وہ مدارک کا حوالہ ہے بخشونی اور مجھ ہی سے صرف ڈرتے رہو تم بلے اتما نے علیکم بلے اتما اتما ہے اللہ یقون آپ پر معلوم ہے ہاں میں نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہ ان کو جگڑنے کا موقع نہ رہے اور اس لیے تبدیل کیا کہ تمہارے اوپر نعمت کا اتمام ہو جائے نعمت کا کیا ہو جائے اتمام ہو جائے کہ جس طرح تمہیں افضل امت بنایا قبلہ بھی افضل ہونا چاہیے والے ہوتی ماں اور تاکہ مکمل کروں میں نعمتیں اپنی اوپر تمہارے ہاں جی، نعمتی علیکم پر چل کا ہے قبلہ والی نعمت اور عربی میں لکھا ہے الہدایت بھی یعنی کا حوالہ ہاں، تاکہ مکمل کروں میں نعمتیں نعمت اپنی اوپر تمہارے قبلے والی والا اللہ اور تاکہ تم تا راہ حق پر قائم رہو تحت دون کا مانا ہدایت حاصل کر لو نہیں آئے کیونکہ صحابہ کرام مومنین اس وقت ہدایت یافتہ تھے رہے للہ یہاں تاکہ استقامت والے احتجاج چاہے استقامت والا معنی ہے یہاں اور عشا والا مانا والا مانا ہے اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہ جاؤ کیا رہ جاؤ قائم رہ جاؤ تم راہ حق پر کما اور فلنا رسولا اللہ تعالیٰ سے جس طرح تمہیں رسول افضل دیا ہے اسی طرح میں نے قبلہ بھی چاہ دے دیا ہے اب امت بھی افضل رسول بھی افضل کتاب بھی افضل قبلہ بھی افضل سمجھا سی اور کما ارسلنا جار مجرور کا متعلق لکھا ہوا ہے اے اطمامن اے کما ارسلنا نہیں لکھا ہوا ہاں یہ اصل میں والے اتما ہے نا ابھی گزرا والے اتما نے بہت والے اطما نیا متی علیہ اتمامن کما ارسل سمجھ رہے ہیں نا سن والے اطیمہ علیہ نیا متی علم اتمامن کما ارسلہ اور سے زیادہ والے لفظ کیا ہے اتمامن کا اطمامل انسان سمجھا نا دیجیے مسئلہ ہے مکمل کرنا جس طرح کے بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول کو ارسلنا اگر مرسل لکھا ہوا ہے لکھ لو لکھ لو مرسل فیکم پر امت فیکم پر امت ارسلنا پر مرسل فیکم پر امت اور اب رسولن پر مرسل اور منکم پر بشریت ہے کرو جس طرح کے بھیجا میں تمہارے اندر رسول کو من کم تم میں سے یتلو علیکم فرید اولا اولا پڑھے اوپر تمہارے ایسے ہماری وجو ذکی کم نمبر دو اور پاک کرے تمہیں عقائد و اخلاق رضیلا سے عقائد لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو ہمت کرو یہ سک کی کے نیچے عقائد و اخلاق نذیلا سے من کتاب اور سکھائے تمہیں کتاب بل حکمت اور حکمت سمجھا سی میں ذکی کم کا مانا تھا نا نمبر دو میں لکھا تھا نا اور پاک کرے تمہیں عقائد و اخلاق رضیلا سے بھائی اللہ حکم نمبر تین اور سکھائے تمہیں کتاب بل حکمت کا نمبر چار اور حکمت دانائی اور فام صحیح دیں گے گی بھائی جو اللہ حکم نمبر پانچ اور سکھائے تمہیں وہ مفید باتیں جو نہیں تھے تم تالم ہونا جان سکتے تھے سمجھا تھے اصل بات یہ ہے کہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ تکرار ہے بھائی جو اللہ محکم معلوم تکن کنو تالم ان سے پہلے کھڑا ہے بھائی جو اللہ مکمل الکتاب اول حکمت پھر جو المحمل لایا یہ کیا ہے کیا ہے تکرار ہے تو جواب دیا جواب دے رہا ہوں تو بھائی جو اللہ معلوم تعلم کا اور مانا ہے مانا کیا کرو گے اور سکھلائے تمہیں معلوم تکون تعلق وہ باتیں جو نہیں تھے تم جان سکتے تھے جو تم جان ہی سکتے تھے اللہ نے وہ تمہیں سکھا دیا ہے بھائی جو اللہ معلوم تکون تعلم پر یہ عبارت ہے مما لا طریقہ ہی سوا سول واہ مما لا الى معرفته سمجھا سی مانی کا والا ہے کہ جس کی معرفت کا وہی کے سوا کوئی طریقے ہی نہیں ہے تم جان ہی نہیں سکتے تھے تمہیں معلوم ہو ہی نہیں سکتا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہیں وہ بتا دیا بس حضرت اب ایک مقبل کے ساتھ تو فد فد اب کو یہ ہے سنو بات کہ یہ میں نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ تمہارا قبلہ میں نے کعبے کو بنا دیا ہے اس لیے رات دن تم مجھے یاد کرو اور میرے شکریہ ادا کرو مجھے یاد کرو اور میرے شکریہ ادا کرو کہ میں نے اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے یہ ایک مقبل کے ساتھ رب لگ دیا شاہ بلی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے تہذیب الاخلاق کیا شعبہ ہے تہذیب الاخلاق ساروں نے لکھا ہے مقصد یہاں سے انہوں نے آخر کیا ہے تہذیب اور اخلاق کا معنی انسان کے سے دل سے اخلاق رضیلا نکل جانے سمجھا سر <coughs> مزے سے باتیں کر رہے ہو نا سنو بات تہذیب اور اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل سے اخلاق رضیلا نکل جائیں عجب ہے کیبر ہے حسد ہے لالچ ہے بغض ہے یہ بلائیں نکل جائیں اور اخلاق حسنہ پیدا ہو جائے دل کے اندر توازو آ جائے سخاوت آ جائے سمجھا نا کہیں اور اچھی اچھی صفات آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں یہ یہ بڑا ضروری اور اہم جو ہے شعبہ ہے دین کا جہاں اس کا ذکر ہے جہاں اب پانچ چیزوں کا ذکر آئے گا کتنی چیزوں کا ذکر شکر صبر دعا اور تعظیم اللہ شاہ یعنی ہاں، ذکر شکر صبر دعا اور تعیم اللہ میرے دیکھو ترتیب کیا ہے اللہ فرمائیں کہ مجھے یاد کرو اور کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے دعا کیا کرو اگر دے دوں تو شکر کیا کرو نہ دوں تو صبر کیا کرو مجھے یاد کرو اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے دعا کرو دے دوں تو شکر کرو نہ دوں تو قدر کرو اور جس طرح مجھے یاد کرو میرے شاعر کی بھی تعظیم کرو مجھے یاد کرو میرے شاعر کی بھی تعظیم کرو اب کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اوپر ہاشیہ کی دوسری سطح پڑھو نا حاشیہ جو ہے نا تمہارے پاس اس کی دوسری سطح ہے تعلیم اخلاق کے پانچ شعبے نمبر اول ذکر نمبر دو شکر نمبر تین فکر نمبر چار دعا نمبر پانچ اب قربانہ فض قرونی اب قرقم جی لکھا ہے تعلیم تعلیم ذکر ذکر تعلیم ذکر اول تعلیم اول ذکر سمجھا کہ نمبر اول تعلیم ذکر نمبر اول پہلے لکھو بلکہ نمبر اول تعلیم ذکر پہلا شعبہ ہے نا نمبر اول تعلیم ذکر ذکر اچھا یہ لکھ لیا ابھی اب یہ اور لازم لکھا ہوا ہے کو گرونی کا اچھا کرو مانا سب قرونی رب میں نے عرض کر دیا تو یہ میں نے حکم دیا ہے تمہیں قبلے والا اب مجھے یاد کرو اور میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے بس یاد کیا کرو تم مجھے اب ار کو میں بھی تمہیں یاد کیا کروں گا میں بھی تمہیں یاد کیا کروں گا بخاری شریف کے اندر آتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں ان داکارانی فی نفس ہی زکر تو ہوں فی نفس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اکیلے تو میں اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں زکرانی مالائن ہوں مالائن خیر من مالائے ہی اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے یعنی ذکر جاری کرتا ہے تو میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت کی افضل ہے یعنی جماعت سمجھ رہے ہو تو اللہ ہمیں یاد کرتا اللہ فرماتے دوں تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں ضرور وشکرونی نمبر دو تعلیم شکر نمبر دو تعلیم شکر اور شکریہ ادا کرو تم میرے بلا تکفرون اور نہ شکریہ کرو تم جا الذین آمنو اب حضرت پھر کیا گیا تعلیم خبر و دعا تعلیم خبر و دعا اللہ فرماتے کہ بلا تبدیل ہو گیا یہ یہودی بےمان اور منافق اگر تمہیں کوئی ایزام ہو جائے قبلے کے معاملے کو بہانہ بنا کر تمہیں کوئی تمہیں کوئی ایزا پہنچائے تکلیفیں پہنچائیں تو بس خبر سے کام لو جا ایو الذین آمنو اے ایمان والے ہو اللہ فی مسائب مانگا کرو اللہ سے مدد مانگو مدد کس سے مانگنی ہے صبر سے مدد نہیں مانگنی مدد اللہ سے مانگنی ہے صبر کے ذریعے سمجھا جی؟ بس فلاد اور نماز کے ذریعے یہ تعلیم دعا ہے اللہ بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے بلا فی سبیل اللہ اموال صبر کا اعلیٰ قسم جی۔ صبر صدر کا اعلیٰ قسم ہے اگر اس سب تحویل قبلے کی وجہ سے وہ میں ایجاد لے اور شکار ہو جائے لڑائی ہو جائے اور تمہارے بندے مارے جائیں تو ان مقتولین کو تم معمولی بندے نہ سمجھو وہ اللہ کے درجہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے کہ فوراً ان کو جنت مل جاتی ہے سمجھ رہے ہو بلا کا نہیں ان شاء اللہ میں آئے گی بات مار کروں گا ذکر جہری کے بارے میں تو حدیثیں سے ہو بھری پڑی ہے مشکات بھری پڑی ہے خود ہلکے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد تم ریاض جنت فرتا جب جنت کے <clears throat> جنت کے باغوں کے ساتھ گزرا کرو تو وہاں سے چرا کرو چرنا ہم کہتے ہیں جانور گھاس کھاتا ہے نا جی۔ باغات ہوتے ہیں نا جانور گھاس کھاتا ہے تو جب ریاض جنت سے گزرے کرو تو وہاں سے چرا کرو یعنی کچھ نہ کچھ کھایا کرو کیا فرمایا ذکر کے ہلکے سمجھا اصل مصیبت یہ ہے کہ ہر جگہ افراد و تفریح ہے یا تفریح یا افراد یا تفریح یا افراد اپنے خیال کے مطابق گاڑی اور پھر شروع کر دیا یہ نہ دیکھا کہ ایک فرض کر لیتے ہیں مفرودہ پھر اس کے مطابق ہر چیز کی تعمیل کرتے رہتے ہیں اس کی یہ تعمیل ہے اس کی یہ تعمیل ہے کیا بات ہے بھائی دماغ خراب تو نہیں ہو گیا اچھا بھائی مانا کرو سما تالو شری خبر صدر کا قسم کیا کہا ہے صدر کا آج قسم آیت کو حل کرو پہلے تقولوا لمن يقتل اور نہ کہو تم ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں اموات اموات خبر ہے اس کا مبتدا ہم مقدر ہے ہم لکھا ہے ہم اموات لکھ لو ہم لکھ لو ہم مبتدا مقدر ہے اس کا اموات سے پہلے ہم اور اب بل کے بعد ان سے پہلے بھی ہم لکھو بل ہوم اہیام خبر ہے ہم اب مقدر ہے اور نہ کہو تم ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں ہم اموات وہ معمولی مردوں کی طرح ہیں یہ لفظ نکالا نکالے میں سمجھا تو زیادہ وہ معمولی مردوں کی طرح ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ایک ممتاز حیات سے ایک ممتاز حیات سے ملتا ہے بلا قلعہ کا شعور لیکن نہیں شعور رکھتے تم نہیں معلوم کرتے تم جی اس شعور رکھتے تم اس حیات کا ان حواس سے اس حیات کا ان حواس سے اس حیات کا تمہیں ان انحال سے شعور نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے تو وہ دنیاوی جو نہیں ہے دنیاوی ہوئے تو ہم دنیا والوں کو شعور ہو اگر دنیاوی ہوگی تو دنیا والوں کو شعور ہوگا دنیاوی بھی کیوں کہ نہیں ہے اس لیے دنیا والوں کو شعور نہیں ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس حیات کا انحوال کہ سمجھ رہے ہو ان شاء اللہ موقع ملے گا تو بحث عرض کروں گا حیات شہدا کی کیا مراد ہے شہدا شہید ہوتا وہ ہے جس پر موت آتی ہے کیا آتی ہے موت نہ آئے تو شہید نہیں ہے سمجھا نا جی؟ موت کا انکار ہی غلط ہے اللہ نے خود اللہ کا پولو لمن روک جو قتل کیا گیا ہے موت آتی ہے تو ان کا میراث ہوتا ہے اگر موت نہیں آتی تو برسہ تقسیم نہ ہوتا موت نہ آتی تو ان کی بیوی کی دوسری جگہ شادی نہ ہوتی وغیرہ وغیرہ موت تو آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک عام آدمی مر جاتا ہے اور اس کو مردہ کہا جاتا ہے شہیدوں کو معمولی مردے نہ سمجھو وہ بڑی شان والے ہیں شہیدوں کو معمولی مردے نہ سمجھو بلکہ وہ بڑی اور ایسا ایک شان نزول بھی یہی ہے کہ جب عہد اور بدر کے اندر شہید ہوئے تو منافقوں نے کہہ دیا مر گئے زندہ رہتے تو دنیا میں کھاتے پیتے کچھ نفع حاصل کرتے اللہ نے فرما بھائی مانو تم کیوں کہہ رہے ہو ان کو مر گئے مر گئے وہ کوئی معمولی مردے ہیں وہ بڑی اونچی شان والے مردے ہیں سمجھ رہے ہو اصل آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کو معمولی مردے نہ کہو مطلق میت کہنے سے منع اگر میت کہنے سے منع کیا جاتا تو لمئی یوکتا فیس ابھی للہ نہ کہا جاتا ہے جہاں کہا جاتا جی، دکھ کر خود کر رہا ہے موت کا اس بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں منع کر رہا ہے ہمیں منع کیا جا رہا ہے تو ان کو معمولی مردے نہ سمجھو جس طرح منافق کہتے ہیں کہ وہ مر گئے بس ختم ہو گئے یہ معمولی مردے نہیں بلکہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی شان ہے تو سمجھ آیا ہے یہ آئے کا مطلب یہی ہے خیال ان شاء اللہ اب کروں گا بات نہیں کہ شہید کی زندگی جنتی شام کو یا کبھی اور بلا بالانب لوبنا خوف ہے اگر صبر کا ادنا قسم خبر کا ادنا قسم آ گیا کہ بڑا قسم یہ تھا کہ بندہ انسان کا بھائی یا باپ یا بیٹا شہید ہو جائے اب صدر کا ادنا قسم کا کہ نقصان ہو جائے اور ضرور آج مانیں گے ہم تمہیں ساتھ کچھ خوف کے اور بوکھ کے اور کمی مالوں کے اور انفت جانوں کے اور پھلوں کے وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو جو ان امتحانوں میں پورے اترے جو ان امتحانوں میں اللہ دینا اذا اصابت ہوں مصیبہ حضرت اللہ دینا پر کیا لکھا ہے علامت صابرین کیا لکھا ہے علامت صابرین اور جن کی عادت یہ ہے وہ لوگ جب پہنچتے ہیں انہیں کوئی مصیبت یہ کالو تو کہتے ہیں کہنے کا مطلب صرف یہ ہے یہ نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں نکل نجل کہ دل سے سمجھ کر دل سے ہاں دل سے سمجھ کر کہتے ہیں ہم سارے سے سارے صرف اللہ کے لیے ہیں ہم اللہ کے مملوک ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ ہمارا مالک ہے لکھا ہے انا للہ بے شک ہم ما مال و اولاد کے مال و ہم ہمارا مال ہماری اولاد ہم سب کا سب للہ ہے صرف اللہ کے لیے ہیں یعنی وہ ہمارا مالک ہے یعنی وہ ہمارا مالک ہے انا کیا مطلب ہے وہ ہمارا مالک ہے جس طرح مالک اپنی مرضی جو چاہے اپنی ملکیت کے اندر تصرف کرے مالک کی مرضی جو چاہے تصرف کرے اسی طرح اللہ ہمارا مالک ہے اللہ کی جو مرضی آئے ہمارے اندر تصرف کرے بات نہیں ہے ہاں وہ انا راج اور بے شک ہم طرف اس اللہ پاک کے رجوع کرنے والے ہیں وہاں ہم جانے والے ہیں بس وہاں ان مصائب کا بدلہ مل جائے گا وہاں ان مصائب کا بدلہ ہمیں مل جائے گا آج جو مصیبت پریشانی آئی ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن اس کا بدلہ دے دے گا نقصان کا ہمیں بدلہ دنیا کے اندر مل جائے گا اچھا صحیح اولا کال فالواد کا سمرہ اولا جو مضمون بشارت ہے سمر اولا جو مضمون بشارت ہے سمجھا ان لوگوں کا کیا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ فرماتے سے الا علیہم یہ لوگ وہ ہیں جو اوپر ان کے سلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے سمجھا رحمت ان پر نمبر دو بھی لکھا ہوا ہے جی، جی، جی، اچھا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مان کیا ہے اور رحمت ان کا ان دو کا فرق کیا ہے ان اور ان اور رحمت ان کا عام مفترین کرام نے فرمایا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق صرف لفظ کے تغیر کی وجہ سے متراج فین کو لایا گیا ہے لفظ چونکہ اور تھا وہ سلوات ہے وہ رحمت ہے لفظ بدل گیا اس لیے تکرار ختم ہو گیا اور متراج فین کو لایا گیا ہے ورنہ فرق ان کا کوئی نہیں ہے سمجھ آئیے بات لیکن شاہ عبد القادر رحم اللہ تعالیٰ نے جو مانا کیا نا بڑا عجیب مانا وہ مانا کرو فرق آ گیا سلوات یہ لوگ اوپر ان کے شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے کیا ہے ہو نا کہ ایک آدمی امتحان میں پاس ہو جائے تو ان کو شاباش شاباش شاباش کوئی ہوتا ہی نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ امتحان میں پاس ہو گئے کیا ہو گئے میں نے ان کا امتحان لیا لنا بلو بنا کم بشم من الخوف میں نے ان کا لیا امتحان سمجھا اور یہ لوگ امتحان کے اندر کیا ہو گئے پاس ہو گئے انہوں نے امتحان کے دوران جو ہے وہ کوئی <coughs> بے رخی اللہ پاک سے یا اللہ سے ناراض ہونا چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کیا بلکہ الٹا انہوں نے کہا و راجعون امتحان میں پاس ہو گئے میں ان کو شاباشیں دے رہا ہوں شاباش شاباش شاباش تم امتحان میں پاس ہو گئے یہ لوگ اوپر ان کے شاباشیں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے وہ رحمت ان اور رحمت ہے ان پر سمجھ رہے ہو وہ الا ایک احمد دنیا اور یہ لوگ وہی ہیں المحتدون کا مانا تو ہوتا ہے نا راہ پانے والے مانا جہاں کرنا ہے پہنچ جانے والے حقیقت حال تک پہنچ جانے والے حقیقت حال تک جن کی رسائی ہو گئی راہ پانے والے حقیقت حال تک سمجھ رہے ہو <clears throat> انسان کا اللہ نقصان سے فرما دے اگر سوئی گم ہو جائے نا سوئی گم ہو جائے کپڑے سلائی کرنے والی تو پھر بھی انسان کو کہنا چاہیے انا انا و الیہ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی انا للہ الیہ راجعون کہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں سمجھا کہ یا اللہ اس کا اس کی جو چیز ختم ہوئی ہے نقصان ہوا گم ہوئی ہے اس کو واپس کر دے اللہ اس کا ضرور اس کو خلیفہ دیتا ہے اس کا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا ہے اس کے اندر بھائی قرآن میں جب ذکر جاری آ گیا ہے سمجھا نا سی ان شاء اللہ آئے گا پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے آخر کے اندر بھی آیا ہے بس کو ربا کا میں حافظ ہوں مجھے یاد نہیں رہے ہاں سورت بنی سلیم کی آخری ایسی ہیں اچھا جناب سیقول صفحہ سے لے کر الاقل محتدون تک یہ ایک سوال اور شبو کا جواب ہے کیا سمجھے رسالت پر شبہ ہوا تھا نا کہ اگر یہ رسول برحق ہے تو اس نے قبلہ تبدیل کیوں کیا ہے اب ان صفا بل مرواتا سے رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب آ رہا ہے میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں شان نزول پھر سوال جواب پھر ایک اور رب پھر ترجمہ شروع کروں ان شاء اللہ یہ آج اب کیوں نادل ہوئی یہ آیت جناب دو پیسوں کے باہر میں نازل ہوئی ہے اصل میں تو تین آیت کے بارے میں دو سمجھا رہا ہوں جو معروف ہے مسئلہ علا میں پا ہو کہ جہلیت کے دور کے اندر خفا اور مروا پر دو بت تھے اصاف اور نائجہ یہ مرد و گن کابے میں انہوں نے بنا کا ارادہ کیا اللہ نے ان کو مشق کر کے پتھر بنا دیا قریشیوں نے ان کو اٹھا کے کعبے کے ساتھ رکھ دیا تاکہ جو انسان آئے ان کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ انہوں نے یہ جو جرم کا ارادہ کیا تھا اللہ نے ان کو بخش کیا تو جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا اللہ صاحب کی حکمت شیطان بےمان کو موقع مل گیا ہوتے ہوتے وہ لوگ مر گئے بعد والے جو ہے تو شیطان نے ان کے کان میں پھونک ماری کہ تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کرتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک کو اٹھا کے صفا پہ رکھ دیا ایک کو گئے تھے جب ساج کرتے صفا مروا کی تو ان کو بھی دست بوسی کیا کرتے تھے سمجھا تھی ان کی عبادت ہوا کرتی تھی اب جو لوگ سمجھو بات کو پیسہ اولا جو لوگ جہلیت کے اندر صفا مروا کی ساز کرتے اور اساف نیلا کی عبادت کرتے تھے جب اللہ نے ان کو توحید و ایمان والی نعمت عطا فرمائی تو انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا صفا مروا پر جانا چھوڑ دیا کہتے وہاں ہم نہیں جائیں گے کیوں اس لیے کہ ہم تو وہاں شرک کرتے رہے کیا کرتے رہے وہ تو شرک گر تھا اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے یہ قدرتی بات ہے جب انسان کو اللہ ہدایت دیتا ہے نا تو پھر ان مجلسوں سے ان جگہوں سے بھی بغض ہو جاتا ہے آدمی کو ایک آدمی مثلا شراب بیٹھ کر پیتا ہے ایک جگہ پر چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ نے پھر اس کو ہدایت دے دی شراب سے اس نے توبہ کر لی تو وہ ساتھی بھی انسان کو نہیں بھاتے اور وہ جگہ بھی نہیں بھاتی نہ وہاں جاتا ہے اور نہ ان ساتھیوں سے ملتا ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہوتا تو اللہ نے جب ان کو ہدایت دے دی نا توحید و ایمان والی نعمت تو ان کو اس جگہ سے بھی بہت ہو گیا کہ یہاں سفا مروا کر تو ہم شرک کرتے رہے زمانے جہلیت جہیت میں اب ہم وہاں نہیں جائیں گے اللہ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر خود کعبے میں بھی شرک ہوتا رہا کعبے میں بھی کیا ہوتا رہا جگہ کا کوئی قصور نہیں ہے شرک کرو گے تو غلط ہے شرک نہیں کرو گے تو جگہ صحیح ہے جگہ پر کیا ہے صفا مروا تو خدا کی یادگاروں سے وہاں جایا کرو گا سمجھے یہ بات ایک طیفہ یہ ہے دوسرا طیفہ دوسرا طیفہ وہ جو جہلیت کے اندر مشرق تھا کیا تھا شرک کرتے تھے لیکن صفا مروا پر نہیں جاتے تھے وہ جاتے تھے لا عزا اور مناس کے پاس کہاں جاتے تھے وہ انہوں نے اپنے الگ معبود بنائے ہوئے تھے وہ جہاں اساف نیلا کی عبادت کے لیے نہیں آیا کرتے تھے وہ وہاں جاتے تھے اللہ نے جب ان کو ایمان و توحید کی دولت عطا فرمائی تو انہوں نے بھی صفا مروا پر جانا چھوڑ دیا کیوں وہ کہنے لگے کہ وہاں تو شرک ہوتا رہا ہے ہم تو جہلیت میں بھی وہاں نہیں جاتے تھے تو اسلام کے بعد ہم وہاں کیوں جائیں ہم تو جہلیت میں بھی وہاں نہیں جاتے تھے تو فطفہ باد اسلام ہے اسلام کے بعد ہم بدر جائے اولا وہاں نہیں جائیں گے اللہ نے فرما خبردار وہاں جاؤ وہ میرے یادگار کچھ سمجھائیے بات کتنی طرفوں کے بارے میں دو طرفوں کے بارے میں یہ جاجت ہوئی ہے بات سمجھیے یہ شان نزول ہو گیا اس کا اور بات عرض کرنی ہے رسالت پر شبو تھا رسالت پر شبو یہ ہوا کہ ادھر تو یہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں آیا ہوں شرک کو ختم کرنے اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے پھر یہ صفا مروا کی صاحب کیوں کرتا ہے صفا مروا پر تو شرک ہوتا رہا کہتا ہے میں شرک کی تردید کرتا ہوں جاتا ہے صفا مروا پر جہاں شرک ہوتا رہا ہے اللہ نے جواب دیا تو صفا مروا جو ہے وہ تو میری یادگاروں میں سے ہے وہاں جو بھی جائے گا اس کو ثواب ملے گا بات سمجھ لیجیے یہ شبوں کا جواب ہے اور بات مقبر کے ساتھ اس کا دوسرا رقص کر رہا ہوں ابھی پڑھا ہے کے تہذیب اور اخلاق کے کتنے شعبے ہیں پانچ چار شعبے آ چکے ہیں دعا بھی آ چکی ہے نماز بھی اپنا نماز کے اندر دعا آ گئی دعا بھی آ چکی ہے صبر بھی آ چکا ہے شکر بھی آ چکا ہے اور ہاں؟ اچھا ذکر بھی آ چکا ہے اب کتنی چیز رہ گئی ایک چیز شاہ اللہ کیا اللہ فرماتے ہیں شاہ اللہ کی تعظیم کرو کل کے سبق میں بھی گزرا ہے شاہ اللہ چاہیں کابت اللہ مینا عرفات مغدلفہ تمام مساجد الہیہ تمام مدارس تمام انبیاء علماء صلاحہ یہ سارے شاہ اللہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے ان سب کی تعظیم کرنا یہ انسان کی نجات کا سبب ہے اور ان کی توہین کرنا انسان کے لیے تباہی کا سبب ہے تو سمجھ آیا ہے اب تو صفا شعائر اللہ بے شک صفا اور مروا اور معطوف مقدر ہے اور ان کے درمیان ساج کرنا اور ان کے درمیان صفا مروا اور ان کے درمیان خاج کرنا یہ سب من شعائر اللہ کی یادگاروں سے آئے کس سے اللہ کی یادگاروں سے آئے سمجھا سی سارے صفا واجب ہے نا ہمارے نزدیک سمجھا حج جل بی وہ انسان جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرنے کے لیے جائے اللہ سب کو نصیب فرما دے بلا جنا ہے بس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا کوئی گناہ نہیں آئے فلا جناح پر جیسا کہ تم کو شبو ہو گیا جیسا کہ تم کو ہو گیا ان طوف بیما کوئی گنا نہیں ہوتا پر کہ طواف کرے ان دونوں کا ومن گمن خیرا اور وہ انسان جو خوشی سے کرے کوئی نیکی کا کام ہاں فلا گنا ہارے بیما کے بعد اور گمن تبا سے پہلے اردو کی عبارت پڑھو پتنی کوئی گنا اس پر جو کہ طواف کرے ان دونوں کا بلکہ ثواب ہے گنا نہیں بلکہ چونکہ ساز کار خیر ہے اور خیر کا ضابطہ یہ ہے کیونکہ ساز کار خیر ہے اور خیر کا ضابطہ یہ ہے کہ ومن تتوا خیرا خیر اور وہ انسان جو خوشی سے کرے کوئی اچھا کام خوشی سے کرے کوئی اچھا کام اللہ سمرا تو بس بے شک اللہ بھی شاکر بڑا قدر دان ہے چاہے بڑا قدردان ہے علیم ان سے پہلے لیکن لیکن جاننے والا بھی ہے قدردان بھی ہے لیکن کیا مانا جاننے والا ہے ہاشیہ پڑھو ہو بکس دے عام جاننے والا ہے بقس دے ہاں صفا مروا کے درمیان سائز کرنے والوں کا ارادہ جانتا ہے کہ ان کا ارادہ خدا کی تعظیم ہے یا اطاف نائلہ کی تعظیم ہے اللہ جانتا ہے بقصد عاملین عاملین کے ارادے کو کہ قصد از ساج تعظیم خدا است یا باطل است باطلا است سے مقصود خدا کی تعظیم ہے یا معبودان دانے باطلا کی تعظیم ہے اللہ جانتا ہے کہ کس کی تعظیم کر رہے ہو تم سمجھا سی ان الدین جب تم ہونا اب حضرت شبوں کا جواب آ گیا نا سی رسالت پر کتنی شبوں تھے دو ان دونوں شبہات کے جواب آ گئے قبلے والے مسئلے کا جواب بھی آ گیا صفا مروا والے شبوں کا جواب بھی آ گیا اب ان جہود کے مولویوں پر نظر ہو رہی ہے کہ ظالموں تم سب کچھ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے میرے پیغمبر کی صفات اور اس کے حالات کو چھپاتے ہو تحریر قبلہ والے مسئلے کو چھپاتے ہو صفا مروا والے مسئلے کو چھپاتے ہو تو جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر خدا کی لانت ان پر کیا خدا کی لانت ہے جی آیت نادل تو ہوئی ہے یہود کے بارے میں لیکن حکم اس کا کیا ہے عام ہے جو بھی مولوی مسئلہ چھپائے وہ سمجھ رہے ہو پیار کرو ذرا اندین جب تم نما اندلنا جی یہ عبارت نیچے لکھی ہوئی ہے یہ پڑھو عبارت ول انہا نزلت فل یہود جی، کہاں ہے ہاتھ رکھو نا ہاتھ رکھو ول انہا نزلت فی الجہود قریب الفہم یہ ہے کہ یہ آیت جہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے ول حکم لیکن حکم عام ہے جس طرح کے دلالت کرتی ہیں اس پر اخبار پس موصول جہاں اللہ دینا والا استغراب کے لیے روح المانی کی عبارت ہے استغراب کے لیے تمام لوگ مراد ہے زجر ما تخویف اخروی ہے زجر دیا کے ذات کا ڈراوا بھی ہے ان الدین جب تمونا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا وہ مسائل وہ احکامات جو ہم نے اتارے ہیں انزلنا ہم نے اتارے کی ہے اندرنا بلکہ استباد نمبر اول کا جی۔ استباد نمبر اول دیکھو جی انزلنا ہم نے نازل کی ہے اور یہ چھپا رہے ہیں چلو کسی بندے کی بات ہوتی تو اس کو چھپا دیتے خدا نے نازل کیا اور یہ چھپا رہے ہیں من بھجی ناتھ ہے وقت سے جو واضح دلائل ہیں لکھا ہے اپنی ذات میں بینات ہیں ہے ذات لکھا وقت سے جی۔ اور سے ہی لکھا ہے جی۔ ہاں واضح ہے سینت سے ہی بل ہدا یہ اضافی صفت ہے دوسروں کے متعلق اور ہدایت نامہ اور ان کے لیے ان کے لیے من البینات واضح واد دلال اور ہدایت نامہ ممباد مار ممباد کے یعنی استباد نمبر یعنی ہے چلو میاں ہم بیان نہ کرتے تو وہ بھی بیان نہ کرتے ہم نے بیان کر دیا پھر بھی چھپا رہے ہیں جی اور بھی بعد اس کے اور اس بات ہی جو واضح کر دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے تورات انجیل قرآن زبور ہر کتاب کے اندر ہم نے واضح کر دیے الا سمرے کتمان سمرے یہ لوگ لانت کرتا ہے ان پر اللہ پاک اور لانت کرتے ہیں ان پر لانت کرنے والے دوسرے لوگ سمجھ رہے ہو مولوی اگر چھپائے گا تو اس پر رحمت برسے گی یا لانت برسے گی خیال کرنا مولوی کا مسئلہ پوچھتا جی نبی علیہ السلام بشر تھے یا نور تھے جی بشاری تھے نوری تھے بشاری تھے اور ہاں گیارہویں کریں یا نہ کریں جی گیارہویں کرو بارہویں کرو تیرہویں کرو ساری کرو ہاں <clears throat> مزارات پر جائے وہاں جائے تو کوئی گناہ نہیں مزارات پر جائے ہم کیا کہتے ہیں عبرت حاصل کریں کہ وہاں گنا ہو رہا ہے مزارات پہ جائے عبرت حاصل کرے تو وہاں بدماشیاں ہو رہی ہیں ساری ہاں جا کر عبرت حاصل کر آپ کیا ہو رہا ہے مزارات کیا جی بڑے بڑے میلے لگ رہے ہیں اور وہ مجاور بیٹھے ہیں اور عورتیں بیٹھی ہیں مرد بیٹھے ہیں زندگی گزاری ہے انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے <clears throat> کرو مانا سے تابو مگر وہ لوگ سمجھا سک الدینہ تابو مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر ہاتھ نہ اٹھائے قبرستان کے اندر اگر کھڑا ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے اور قبر سے قبرستان سے باہر کھڑا ہے قبر کو پیٹ کر کے کابے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے تو وہ ہاتھ اٹھائے قبر پیچھے ہو آگے ہو ہو کھڑا اگر کی طرف منہ کرے تو ہاتھ اٹھائے اگر قبر آگے ہے تو ہاتھ نہ اٹھائے اللہ لبینا صاحب مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے اس حرکت سے وہ کتمان والی حرکت سے جنہوں نے توبہ کر لی ہے وہ اسلح اور درستی کر رہی ہے کس بات کی جو ان کے کتمان کی وجہ سے خرابی ہوئی جو ان کے کتمان کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے تو اس کی انہوں نے اطلاع کر دی ہے وہ ہو یعنی وضاحت کر دی ہے یعنی ہاں کتاب لکھی پہلے سمجھا اس میں لکھ مارا کے اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی شخص سیما کا منکر نہیں سمجھا اب پھر کتاب چھاپی تو وہ باتیں نکال دی ہے اندر سے باتیں نکال دی اس کا نام نہیں ہے توبہ توبہ کرے میں بھیا لوں اور وضاحت کرے لکھے کہ میں نے پہلے یہ بات لکھی تھی غلط لکھی تھی صحیح بات وہ نہیں ہے یہ ہے مولوی کی توبہ جو ہے اس کے اندر یہ شرط ہے اخلا ہو بھیا لوں وضاحت کرے تو سن رہے ہو جی۔ وضاحت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ بات جو کہی تھی یہ غلط کہی تھی بات درست وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے وہ اصل ہو اور وضاحت کرے وہ بجن اور درستی کرے اور وضاحت کرے توبہ توبا توبہ بس یہ لوگ رجوع کرتا ہوں میں بھی ان پر وہ الگ بول رہی اور میری تو عادت ہی ہے کہ میں بہت رجوع کرنے والا بڑا مہربان ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حالت حیات کا ذکر ہے زندہ رہے کفر کرتے رہے وہ ماتو حالت موت کا ذکر ہے اور مرے درا حالے کے وہ کا کہتے ہمرا اول یہ لوگ ان پر لانت اللہ اور ملیکا اور لوگوں ساروں کی ہمیشہ رہنے والے بیچوں سے لانت کے نمبر دو کمرہ نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے ادا نمبر تین اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے سمجھ رہے ہو اچھا۔ حضرت اللہ حکم اللہ سنو بات ابھی فرمایا کہ جو لوگ دین کو چھپاتے ہیں ان پر خدا کی لانت ہے اور لوگوں کی بھی ان پر کیا ہے کہ تمام کی تردید فرمائی نا اللہ نے کہ حق کو چھپانا نہیں ہے اس کے بعد میں حکم اللہ ہے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں سب سے وہ پہلا مسئلہ جس کو چھپانا نہ جائے گا اور بیان کرنا ضروری ہے وہ اللہ حکم والا مسئلہ ہے مسئلہ تو سن رہے ہو ہاں کتمان کی تردید کرنے کے بعد پہلا مسئلہ الہ حکم بیان فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ وہ مسئلہ جس کو چھپانا حرام ہے جس کے چھپانے کی وجہ سے لانت پڑے گی اور جس کا اظہار اور بیان ہر ایک پر واجب ہے وہ مسئلہ کون سا ہے مسئلہ الہ الہ الہ حکم واحد اللہ الہ رحمان الرحیم یہ مسئلہ بیان ہے بات سمجھ گئی دوسری بات باقارہ کا جب کا میں نے عرض کیا تھا ابتدا کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ باقارہ کا دعویٰ ہے آج وہ ہننا سو بدو اور اس دعوے کو پوری صورت کے اندر کتنی مرتبہ تین مرتبہ ذکر کیا گیا پہلی مرتبہ یا سو بدو میں نفی سے دعا کے لیے دوسری مرتبہ میلہ حکم ہوں واحد ان کی جگہ آ گئی ہے جہاں جناب من نفی شرط فیلی آ رہی ہے کیا آ رہی ہے ہاں منت منوتی نظر نیاد غیر اللہ کے لیے جو دیتے ہیں اس کی تردید آ رہی ہے ان شاء اللہ ابھی تفصیل آتی ہے میں آپ ملا ہوں سورت پیادہ دعوی سورت ہے اور معبود تمہارا معبود ایک ہے جی ایک اللہ تمہارا معبود ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار پھیرا نظر نیاز ثواب کے لئے مالی بدنی لسانی باتوں کے لئے کوئی نہیں عالم الغیر حاجت روا حاضر نادر مشکل کشا دستگیر غوث غو سے اعظم کوئی نہیں ہے اللہ ہو مگر صرف اسی کی ذات پاک الرحمان علت نمبر اول گائے اس لیے کہ ساری چھوٹی بڑی رحمتیں دنیا کے اندر کرنے والا وہی ہے الرحیم و نمبر دو اس لیے کہ آخرت کے اندر ہر چھوٹی بڑی رحمتیں کرنے والا بھی وہی ہوگا ہو دنیا کے اندر ہر نعمت دینے والا کون ہے اور آخرت میں بھی کون ہے اللہ فرما نے جب دنیا میں سب کچھ دینے والا صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہوں آخرت میں بھی سب کچھ دینے والا میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا تو سکے اور عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں اور منت منوتی کے لائق بھی صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے الرحمان پہلی علت ہے دنیا کے اندر ہر رحمت دینے والا آخرت کے اندر دوسری لت ہر رحمت دینے والا ہوئی ہے بس ان نفی خلق سماوات ہے دلیل توحید عقلی نمبر دو پہلی دلیل توحید آئی تھی جو ناسو بدو کے بعد اللہ خالہ والذین اب دوسری جگہ دلیل توحید اپنی آ رہی ہے یہ اس مسئلے کو الا حکم اللہ ہوں گا کو ثابت کرنے کے لیے ترجمہ کر لو پھر میں سمجھاتا ہوں شاء اللہ نفی خلقی سماواد بے شک بیچ پہ